اس وقت پوری دنیا میں جتنے مسلمان بستے ہیں ہر گلی کوچے میں مسلمانوں کی ایک جماعت ہے مسلمانوں کی ایک تحریک ہے آج کا یہ جو بیان ہے اللہ سے ہدایت طلب کر کر تنگ نظری تعصب کا چشمہ اتار کر دعا کر کر اللہ ارین الحق کا حق کا و ارین الباطلا باطلا ورژ نجتنابا اے اللہ حق کو حق بتا اور اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ باطل کو باطل بتا اور اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرما حضرات بڑے پر فتن دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں قدم قدم پر امتحان قدم قدم پر ڈاکو رہزن ہمارے ایمان پر ہمارے عقیدے پر ہمارے دین کی روح پر ڈاکہ ڈالنے والے ہماری عصمتوں عفتوں اور پاک دامنیوں کی چادر کو چاک چاک کرنے والے بارش کے قطرے کم ہیں ریت کے ذرات زیادہ ہیں اور میں نے گزشتہ جمعہ ایک بات عرض کی تھی کئی وجوہات سے اللہ تعالی دل پر مہر لگا دیتے ہیں ٹھپا لگا دیتے ہیں اور انسان حق بات قبول کرنے سے کتراتا ہے باطل کو حق سمجھتا ہے جہنم کے لہو اور پیپ کو شربت سمجھتا ہے اور سماج سوسائٹی اور معاشرے کے رسوم اور رواج کو دین سمجھتا ہے میں نے سورہ توبہ کی آیت کا حوالہ دیا تھا انمت سبیل و اللہ یستا کا وہم اغنیا رو بھی مال خوالف و تبا اللہ قلوبہم اللہ فرماتے ہیں یہ غنی لوگ اور یہ مالدار لوگ اجازت طلب کرتے ہیں جنگ سے پیچھے رہنے کے لیے جہاد سے پیچھے رہنے کے لیے وہ اغنیا اللہ فرماتے ہیں کہ وہ غنی ہیں وہ مالدار ہیں رضو بھی مال خوالف اللہ فرماتے ہیں وہ اپنی بیویوں اور بچوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں میدان جہاد ان کو پسند نہیں اپنے آپ کو دین کے لیے مٹانا الا کلیمت اللہ کرنا ظالموں کے پنجوں کو مڑوڑنا یہود و نصارہ کی سازشوں کو ناکام کرنا وقت کے فرعون سے مقابلہ کرنا وقت کے دجال کو جھوٹا بتانا ان کے بس کے بات نہیں رضو بھی مال خوالف یہ بیوی بچوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں دین کی سر بلندی پسند نہیں کرتے یہ اللہ نے ان کا عذاب یہ بتایا وہ تبا اللہ اعلی کلو اللہ ان کے سینوں پر ان کے دلوں پر اللہ ٹھپا لگا دیتے ہیں اللہ اگر ٹھپا لگا دیں تو پھر نہ قرآن سمجھ میں آئے گا نہ حدیث سمجھ میں آئے گی منافقین میدان جہاد کو جاتے تھے منافقین سب کام کرتے تھے نماز پڑھتے تھے پہلی سب میں رہتے تھے داڑھی رکھتے تھے اماما ڈالتے تھے عشق رسول کا ڈھنڈورا پیٹتے تھے اعلائے کلیمت اللہ کے نعرے بلند کیا کرتے تھے نعرے رسالت نعرے تکبیر کو بلند کیا کرتے تھے لیکن جب آتا اپنے آپ کو اسلام کے لیے مٹانا جب آتی یہ نوبت اپنے وجود کو ختم کرنا اپنی بیویوں کو بیوہ بنانا اپنے بچوں کو یتیم کرنا کلام پاک کے اکیسویں پارے میں سور احزاب میں اللہ نے فرمایا یہ لوگ کہتے قالو ان بیوتنا اورا یہی بات آپ کہتے ہوں گے کہ کوئی عالم کوئی خطیب کوئی مقرر ہم نے تاریخ جمیل صاحب کے بیان کو سنا ہم نے مولانا ذوالفقار صاحب نقش بندی کے بیان کو سنا ہم نے قاری طیب صاحب کے بیان کو سنا ہم نے مرکز نظام الدین میں بیان کو سنا ہم نے سعد صاحب کو سنا ہم نے حضرت جی کو سنا کوئی کتا بلی سور نہیں بولتا کوئی جورو کا غلام نہیں بولتا یہ کلام پاک کی جو آیت ہے کہ رضو بھی یقون مال خوالف کہ یہ علاق کلیمت اللہ کے مقابلے میں خوالف کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں یہ خوالف کون ہے یہ جورو ہے یہ بچے ہیں جس کی محبت کی وجہ سے وہ میدان جہاد میں نہیں جا رہے وہ بولتے ہوں گے عزت کا لبادہ اور تقریم کا لباس پہنا کر لیکن قرآن صاف کہتا ہے الائے کلیمت اللہ سے جی چرانے کا واحد سبب یہ ہے کہ رضو بھی یقون مال خوالف قرآن نہ دیوبندیوں کے باپ کا نہ بریلیوں کے باپ کا نہ تبلیغیوں کے باپ کا نہ رضا خانیوں کا باپ کا قرآن اللہ کا نازل کردہ کلام ہے قرآن کو جبریل امین نے اللہ سے لیا اور جبریل امین نے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا آخان اس میں ایک زبر زیر کے فرق کے ساتھ صحابہ کرام کو پہنچایا صحابہ کرام نے بغیر کسی تبدیلی کے تابعین تک پہنچایا تابعین نے بغیر کسی فرق کے طب تابعین تک پہنچایا طب تابعین نے مفسرین تک پہنچایا مفسرین نے ائمہ تک پہنچایا ائمہ نے اپنے خوالب تک پہنچایا آنے والی نسلوں تک پہنچایا جو قرآن جبریل امین علیہ السلام اللہ سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے وہی قرآن آج بھی ہے لا تبدیل علی کلی مات اللہ ایک حرف کا ایک زبر کا ایک زیر کا کوئی فرق بتا دے اس کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا اس قرآن پاک میں اللہ نے پروایا ان نمیل و علنہ وہم وہ یہ لوگ جو مالدار ہیں جنگ سے جی چھڑاتے ہیں الائے کلمت اللہ سے جی چھڑاتے ہیں کیا مطلب آج کے زمانے میں اس کا ترجمہ بیت المقدس کی فکر نہیں ہے بابری مسجد کی فکر نہیں ہے فلسطین کی فکر نہیں ہے عراق کی فکر نہیں ہے افغانستان کی فکر نہیں ہے مظلوم مسلمانوں کی آہوں کی فکر نہیں ہے ایک جماعت کے جھنڈے کو لے کر بیٹھ گئے ایک تحریک کو لے کر بیٹھ گئے ایک امام کو لے کر بیٹھ گئے ایک قائد کو لے کر بیٹھ گئے ایک پیشوا کو لے کر بیٹھ گئے اور سمجھنے لگے کہ ہماری جنت یہی ہماری کامیابی یہی یہی جنت کا راستہ ہے ردو رزوبل الخوالف یہ اس زمانے میں بیویوں سے محبت تھی اولاد سے محبت تھی یہ بات کہی گئی آج کے جورو کے غلاموں کے لیے یہ بات سو فیصد آتی ہے اس کو کلام پاک کے اکیسویں پارے میں سورہ احزاب کے دوسرے رکو میں دیکھیے جب ان کو بلایا جاتا میدان جہاد کے لیے تو کہتے پالو امنا بو تنا اورا ہماری بیویوں کے محافظ کوئی نہیں ہے ہمارے بچوں کے محافظ کوئی نہیں ہے میرا اللہ کہتا ہے وہاں بھی وہ خالی گھر نہیں ہے ان میں ان کی بیویوں کے بچوں کے محافظ موجود ہیں دونا اللہ پرارا یہ منافق میدان جنگ سے بھاگ جانا چاہتے ہیں اللہ سے ہدایت مانگے اللہ سے دعا کریں اللہ تعصب کو ختم کر وہ راستہ دے جس راستے کا مانگنے کا تو نے ہمیں حکم دیا اس دن سراط المستقیم اے اللہ سراط مستقیم پر چلا کون سا سراط مستقیم انعمت علیہم اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے کون ہے جن پر انعام ہوا الذین انعم اللہ و من النبیین شہدائی و صالحین اللہ نے کہا یہی وہ لوگ ہیں جن پر میرا انعام ہوا ہے یہ نبی ہیں یہ صدیق ہے یہ شہدا ہیں یہ صالحین ہیں ان کے راستے کو مانگنے کا حکم دیا گیا ان کے راستے پر چلنے کا حکم دیا گیا اور ہر رکعت میں نماز کی یہ حکم دیا گیا کہ تم مانگو اللہ سے سراط مستقیم مال مانگنے کا حکم نہیں دیا گیا امیر بننے کا حکم نہیں دیا گیا فرعون بننے کا حکم نہیں دیا گیا دجال بننے کا حکم نہیں دیا گیا قارون بننے کا حکم نہیں دیا گیا دن سراط المستقیم اے اللہ سرات مستقیم دے اے اللہ وہ سرات مستقیم جس سے تو راضی ہو جائے جس سے تیرا پیغمبر راضی ہو جائے حضرات آخا نے فرمایا تب طریق امتی اللہ صلاسی و سب عینا ملنا میری امت ستر پر تین فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی ستر پر تین فرقے یہ ماں ہیں ان کے ہزاروں بچے شیعہ ایک فرقہ اس کے ہزاروں بچے اور یہودی ایک فرقہ اس کے ہزاروں بچے نصارہ ایک فرقہ اس کے ہزاروں بچے یہ ستر پر تین جو بتایا گیا ماؤں کو دادیوں کو ان کی جڑوں کو بتایا گیا ورنہ میرے محلے میں میری گلی کوچے میں اسی پر پانچ فرقے ہیں کیا حدیث جھوٹی ہو گئی جو آخا نے کہا کہ ستر پر تین فرقے تب تریخ امتی اللہ سلاسی ملنا آخا کی ایک بات میرے اللہ کی قسم جھوٹی نہیں ہو سکتی اللہ سے ہدایت مانگو اللہ سے سراط مستقیم مانگو اللہ سے صحیح راستہ مانگو جس کو تم نے اور میں نے صحیح راستہ سمجھا وہ اللہ کے یہاں وہ صحیح راستہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے جس کو تم نے اور میں نے ہدایت کا راستہ سمجھا وہ اللہ کے یہاں وہ صحیح راستہ ہونا اور نبی کے یہاں جنت کا راستہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے بھانڈے وہاں پھوٹیں گے راز وہاں کھلیں گے کہ ممتاز اليوم ایوہ المجرمون اے مجرموں تم الگ ہو جاؤ آج تب پتا لگے گا کتنی پگڑیاں الگ ہوں گی کتنے امامے الگ ہوں گے کتنے جب دستار الگ ہوں گے کتنی نمازیں الگ ہوں گے کیا عبداللہ ابن ابئی ابن سلول نماز نہیں پڑھتا تھا کیا روزہ نہیں رکھتا تھا کیا جھنڈا نہیں لگاتا تھا کیا نبی کی شان کے اندر وہ جو ہے ناد گوئی نہیں کرتا تھا لیکن قیامت کے دن جب یہ کہا جائے گا ممتاز اليوم او المجرمون المجرمون تم الگ ہو جاؤ کیا عبداللہ ابن ابئی ابن سلول جس کے بارے میں یہ آیت نازل نہیں ہوئی ان المنافقین فی الدرک من النار کہ منافق جہنم کے نچلے سب سے گھٹیا درجے میں ہوگا کیوں کہا گیا کہاں گئی اس کی نماز کہاں گیا اس کا روزہ کہاں گئی اس کی صف اول کہاں گئی اس کی تکبیر تحریمہ کہاں نبی کی مجلسوں میں بیٹھنا کہاں جو ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے دعوے کرنا تب تریق امتی اللہ صلاسی ملنا کلحم فنار میرے آقا نے فرمایا یہ تمام فرقے جہنم میں جائیں گے اسلام کا نجات کا دعوی کرنے والے رب کو راضی کرنے کا دعوی کرنے والے نبی کو راضی کرنے کا دعوی کرنے والے کلہم فنار اللہ ملت واحدہ او کما قال اللہ فرقت واحدہ ایک ملت ایک جماعت وہ جو ہے جہنم میں جانے سے بچے گی مطلب ہوا ستر پر تین فرقوں میں میری امت بٹے گی ستر پر دو فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا صحابہ کرام امت کو کب بے تاب رکھنے والے تھے پیاسے رکھنے والے تھے تشنا رکھنے والے تھے صحابی تم پر ہماری جان مال آل اولاد آنے والی نسلوں کی روح قربان کہ تم نے ہمارے لیے راستوں کو ہموار کر دیا تم نے ہمارے لیے جنت کی راہ بنا دی لہم من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ستر پر تین فرقے ان میں ستر پر دو فرقے جہنم میں اور ایک فرقہ جنت میں دیوبندی کہے گا میں بریلوی کہے گا میں اماما والا کہے گا میں مزار پر رہنے والا کہے گا میں رضا خانی کہے گا میں مشرق والا کہے گا میں مغرب والا کہے گا میں توحید پارٹی کہے گی میں بدتی کہیں گے میں میں کہوں گا میں آپ کہیں گے میں چلا لگانے والا کہے گا میں سال میں لگانا سال لگانے والا کہے گا میں عرس کرنے والا نام نہیں ہے نا اللہ ملتم واحدہ ستر پر دو پارٹیاں جہنم میں اور ایک پارٹی جنت میں جائے گی قیلا لہو من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون پارٹی ہے وہ کون جماعت ہے جو جنت کے اندر جائے گی صحابہ کرام خاموش رہنے والے نہیں تھے انہوں نے ایک ایک چیز کا مسئلہ حل کر لیا بیوی کے پاس جانے کا مسئلہ وضو کرنے کا مسئلہ استنجا کرنے کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ جنت میں جانے نہ جانے اور جہنم سے بچنے کا مسئلہ یہ نہ پوچھے قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ کلو وسلم کلو ادئی ہم فری فریحون دنیا میں جتنے فرقے ہیں اور دنیا میں جتنی جماعتیں ہیں اور دنیا میں جتنی پارٹیاں ہیں آج لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی اس مسجد میں جاؤ وہ عرس کا بیان کرتا ہے اس مسجد میں جاؤ وہ چلا چھٹی کا بیان کرتا ہے اس مسجد میں جاؤ وہ بھائیوں بزرگوں دوستوں کا بیان کرتا ہے وہ اس مسجد میں جاؤ وہ جہاد کا بیان کرتا ہے اس مسجد میں جاؤ وہ تصوف کا خانخواہ کا بیان کرتا ہے اس مسجد کے اندر جاؤ وہ شفت سے بیزاری کا بیان کرتا ہے اس مسجد کے اندر جاؤ وہ جھنڈے اور فاتحہ کا بیان کرتا ہے ارے بھائی اسلام ایک ہے کعبہ ایک ہے اللہ ایک ہے رسول ایک ہے قرآن ایک ہے حدیث ایک ہے یہ امت کے اندر مختلف خدائے کیا ہیں یہ امت کے اندر مختلف مسلک کیا ہیں اور ہر مسلک والا دوسرے کو کافر بتاتا ہے اپنے کو جنتی بتاتا ہے آپ کسی خانخواہ کے اندر جائیں خانخواہ کا شیخ یہ کہے گا یہی راستہ ہے دلوں کی پاکزگی کا یہی راستہ ہے نفوس کے تسکیے کا یہی راستہ ہے کامیابی کا یہی راستہ ہے اللہ کے قرب کا یہی راستہ ہے جنت کو پانے کا آپ مدارس میں جائیں محتمن تقریر کرے گا یہ سپا کا چبوترا ہے یہ دار ارقم ہے یہ ابو حریرا کی برانچ ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی درسگاہ ہے یہاں پر قال اللہ قال رسول سکھایا جاتا ہے علم دین کے بغیر نماز نہیں علم دین کے بغیر حرام و حلال کی تمیز نہیں جماعت کے اندر جائیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب مدرسے سے کچھ نہیں ہوتا خانخواہ سے کچھ نہیں ہوتا اللہ کے راستے میں نکلو ایمان ملے گا بیٹھ کر جمعہ میں یہ چیخ کرنے سے یہ شولہ بیانی کرنے سے آج تک کچھ نہیں ہوا ہے یہاں تحجدیں ملتی ہیں یہاں نمازیں ملتی ہیں ہزاروں لاکھوں شرابی توبہ کر چکے ہیں ہزاروں لاکھوں ماں باپ کے نافرمان فرما بردار بن چکے ہیں دیوبندی کے پاس جاؤ دیوبندی کہے گا معتدل راستہ ہمارا راستہ ہے قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر انہوں نے دارال دیوبند کو قائم کیا انہوں نے مجاہدین کے دستے کو پیدا فرمایا انہوں نے انار کے درخت کے نیچے دو محمودوں کو جنم دیا جس نے انگریزوں کو اس دیش سے بھاگتا کرا دیا بریلوی کے اندر جائیں امام احمد رضا خان کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں عشق رسول ہے ہمارے یہاں محبت رسول ہے نماز محبت کے بغیر نہیں ہوتی ضرور عشق کے بغیر نہیں ہوتا تم زندگی بھر عبادت کر لو محبت کے بغیر تمہاری عبادت قبول نہیں ہے آپ چلے جائیں جماعت اسلامی مولانا ابو العلا مودودی کے پاس وہ کہیں گے اسلامی حکومت قائم کیے بغیر یہ تمہاری نمازیں بیکار ہیں یہ تمہارے روزے بیکار ہیں نبی مکہ مکرمہ کے اندر تیرہ سال تک جد و جہد کرتے رہے لیکن جب مدینہ طیبہ آئے تب جا کر اسلام مکمل ہوا اس لیے کہ خلافت اسلامیہ اور مملکت اسلامیہ کی بنیاد بڑی پہلے تم یہاں سے ہندو ازم کو ختم کرو ہندو راشٹر بننے کے خواب کو تم ختم کرو یہودیت کو ختم کرو عمارت کو قائم کرو خلافت کو قائم کرو اس مسجد میں جاتے ہیں لگتا ہے یہ طریقہ صحیح ہے اس مسجد میں آتے ہیں لگتا ہے یہ طریقہ صحیح ہے عشق رسول کی بات بھی صحیح ہے تبلیغ کی بات بھی صحیح لگتی ہے دیوبندیوں کی بات بھی صحیح لگتی ہے بریلویوں کی بات بھی صحیح لگتی ہے حتیٰ کہ اگر کوئی بھول چوک کر قادیانوں کے بابت خانے میں باللہ ہم جان بوجھ کر مسجد کا نام لے رہے ہیں خدا نہ کرے ان کے نام نہاد مسجد میں چلا جائے وہ ایسے دلائل دیں گے وہ ایسے براہیم دیں گے وہ ایسے ثبوت دیں گے لگے گا کہ نبی کے بعد نبوت باقی ہے رسول کے بعد رسالت باقی ہے آپ چلے جائیے شیعہ کی محفل میں محرم کے اندر وہ پرجوش اور شولہ بیانی سے کام لیں گے آپ کو لگے گا کہ ہر میدان کو کربلا بنانے کی ضرورت ہے زمانہ یزیدی زمانہ ہے حسین بننے کی ضرورت ہے فتنوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے ہزاروں فرقے ہیں ہزاروں جماعتیں ہیں میں بھی کہتا ہوں جنتی تبلیغی بھی کہتا ہے جنتی جماعت اسلامی کہتا ہے جنتی بریلی کہتا ہے جنتی مودودی کہتا ہے جنتی حضرات سرات مستقیم اللہ سے مانگیے نہ تبلیغ مانگیے نہ دیوبندیت مانگیے نہ بریلویت مانگیے نہ مودودیت مانگیے نہ قادیانیت نہ شیعت اللہ سے کہے دن سرات المستقیم علیہم اے انمتا ہمیں سرات مستقیم پر چلا کون سرات مستقیم سراط الزین انمتا علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے نبیوں پر صدیقی پر شہداء پر اور صالحین پر یہ چیز آپ مانگا کیجئے یہ تبلیغ پرستی یہ دیوبندیت پرستی یہ رضاخانیت پرستی یہ بریلیت پرستی تباہ کر کے رکھ دے گی مسلمانوں کو برباد کر کے رکھ دے گی نبی جانتے تھے نبی قیامت تک آنے والے تمام فتنوں کا ذکر کیا ہے نبی نے کہا فلاں فلاں جھوٹے نبی پیدا ہوں گے اسفد انسی کا نام لیا مسلم قذاب کا نام لیا دجال کا نام لیا امام مہدی کا نام لیا آپ قیامت کے قریب آنے والے دجال کا نام لے سکتے ہیں قیامت کے قریب آنے والے حضرت عیسیٰ کا نام لے سکتے ہیں قیامت کے قریب آنے والے امام مہدی کا نام لے سکتے ہیں قیامت کے قریب آنے والی وہ عورتیں جو سر کے اندر چونڈا باندھتی ہیں ان کا نام لے سکتے ہیں قیامت کے قریب وہ عورتیں جو لباس پہن کر ننگی رہنے والے ہیں ان کا نام لے سکتے ہیں نبی ان قاریوں کا نام لے سکتے ہیں جو قرآن کو بناؤ سنگار کر کر گانے کے طرز پر پڑھتے ہیں نبی نے ایک ایک فتنے کا نام لیا نبی نے ایک ایک گناہ کا نام لیا نبی نے ایک ایک جو ہے معصیت کا نام لیا جو نبی امام مہدی کیا آپ سے پہلے آئے تھے جب آپ نے کہا امام مہدی آنے والے تو آپ کہہ سکتے تھے کہ تبلیغی فرقہ جنتی ہے آپ کہہ سکتے تھے دیوبندی فرقہ جنتی ہے آپ کہہ سکتے تھے بریلوی فرقہ جنتی ہے آپ نے امام مہدی کا نام لیا کون کیوں کیا ہوا کیا پرہیز تھا آپ کو آپ کو کیا برابر تھا پہلے کیا آپ کو رکاوٹ تھی کہ آپ نے ان چیزوں کوئی رکاوٹ تھی آپ کو اللہ کی طرف سے پہلے سے ہی تھا کیوں اس کو انگلی کیا آپ اللہ کی طرف سے وہی آئی تھی کہ آپ کسی جماعت کا نام نہ لیں کسی فرقے کا نام نہ لیں کسی تحریک کا نام نہ لیں امام مہدی کے تعلق سے روایتیں ہیں ہی نہیں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ سلاط وسلام کے تعلق سے روایتیں ہیں نہیں ہیں دجال کے تعلق سے روایتیں ہیں نہیں ہیں آپ نے یہ نہیں بتایا مساجد آمیرا وہی خراب کہ مساجد پر شکوا عمارتوں کے اندر ہوں گی لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گے ان مسجدوں کا نام لیا نہیں لیا آپ نے کیا آپ نے نہیں فرمایا کہ علماء سو پیدا ہوں گے کیا آپ نے نہیں فرمایا نفسانی خواہشات پر عمل کیا جائے گا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بتائی اور قیامت کی جو علامتیں بتائی ایک ایک علامت آج آنکھوں سے دیکھنے کو ملتی ہے آپ پر وہی آئی دجال آیا تھا یا آنے والا ہے آنے والا ہے دجال کا تذکرہ روایت میں ملتا نہیں ملتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ملتا نہیں ملتا امام مہدی کا تذکرہ ملتا نہیں ملتا قیامت کے فتنوں کا تذکرہ نہیں ملتا ملتا نہیں ملتا جھوٹے نبیوں کا جھوٹے رسولوں کا تذکرہ ملتا نہیں ملتا ہدایت کے سر چشموں کا تذکرہ ملتا نہیں ملتا اور اہل قرآن آئیں گے نبی نے فرمایا اہل حدیث آئیں گے نبی نے فرمایا نبی نے فرمایا بارش کے خطرات جتنے آتے ہیں اتنے فتنے آئیں گے آپ نے نماز کا فتنا بتلایا آپ نے روزے کا فتنا بتلایا آپ نے اماموں کا فتنا بتلایا آپ نے مسجد کے متولیوں کا فتنا بتلایا آپ نے امیروں کا فتنا بتلایا آپ نے غریبوں کا فتنا بتلایا جس نبی پر دجال کی وہی آئی جس نبی پر حضرت عیسیٰ کی وہی آئی جس پیغمبر امام مہدی کی وہی آئی جس پیغمبر پر یہود و نصارہ کی تباہی اور بربادی کی وہی آئی کیا وہ پیغمبر کو رکاوٹ تھی کہ وہ تبلیغی جماعت کا نام نہیں لے سکتا کوئی پرہیز تھا دیوبندی جماعت کا نام نہیں لے سکتا قیلا لہو رسول اللہ صلی اللہ قیلا لہو من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی جماعت ہے وہ کون سی تحریک ہے کہ جو جنت میں جائے گی جو ناجی فرقہ ہے نام لے سکتے تھے یہ حدیث ہے اور یہ حدیث بالکل سو رہا اس کو اٹھائیے تو بلو کلر کا آدمی یہ حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے آخا نے فرمایا بہتر فرقے جہنم میں جائیں گے ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا آپ ایک فرقے کا نام لے سکتے تھے ایک جماعت کا نام لے سکتے تھے ایسا نہیں تھا کہ آخا کو علم نہیں تھا دیوبند کے بننے کا ایسا نہیں تھا کہ آخا کو علم نہیں تھا بریلیوں کے وجود کا ایسا نہیں تھا کہ تبلیغ کے چلے چھٹی اور سال میں لگانے کا آخا کو علم نہیں تھا آخا فرماتے ہیں اوتی تو علم الاولین والآخرین مجھے اب تک جو چیزیں ہوئیں ان کا علم دیا گیا اور قیامت تک جو چیزیں ہوں گی مجھے اس کا علم دیا جائے گا آخا نے فرمایا ایک سفید محل کے اندر اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا ایک سفید محل کے اندر اذان دی جائے گی ایک سفید محل کے اندر توحید کا نغمہ گونجے گا ایک سفید محل کے اندر یہودیت اور نصرانیت کو پیروں تلے روندا جائے گا کون جانتا تھا چودہ سو سال پہلے کہ سفید محل کا ترجمہ وائٹ ہاؤس ہو سکتا ہے وائٹ ہاؤس کے بارے میں آقا نے کہا اس وائٹ ہاؤس کے اندر اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جائے گی بش چلتا بنے گا اوباما چلتا بنے گا یہودیت ختم ہوگی نصرانیت ختم ہوگی عیسائیت ختم ہوگی الا الا کلیمت اللہ ہوگا فرمایا کہ زمین پر کوئی کچا اور پکا مکان نہیں ہوگا کہ اللہ اطخلا اللہ کلیمت الاسلام بھی عزی عزیز وزلی زلیل کے عزت والے کے ساتھ عزت کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پہنچے گا اور ذلت والے کے ساتھ تلوار کے ساتھ اور جہاد کے ساتھ اس کے گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پہنچے گا سفید وائٹ ہاؤس کی بشارت دی نہیں دی آپ نے سفید محل کہا گیا سفید محل کا ترجمہ عربی کے اندر انگلش کے اندر کیا ہوتا ہے وائٹ ہاؤس ہوتا ہے وائٹ ہاؤس کا تذکرہ جب آپ کر سکتے ہیں امام مہدی کا کر سکتے ہیں دجال کا کر سکتے ہیں حضرت عیسیٰ کا کر سکتے ہیں جس خدا کے حکم سے آپ نے ان فطروں کا ان ناموں کا تذکرہ تذکرہ کیا وائٹ ہاؤس کا تذکرہ کیا کیلا لہو من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا ایک فرقہ ناجی ایک ناجی جماعت ایک نجات پانے والی جماعت وہ کون ہے آپ لے سکتے تھے نام دجال جیسا نام لیا ابو لہب جیسا نام لیا ادوا جیسا نام لیا شیوا جیسا نام لیا اور منافقوں کا نام لیا منافقوں کی کارکردگی کو بیان کیا صحیح جماعتوں کا آپ نے تذکرہ کیا آپ نے فرمایا لا من امتی منصورین الحق کہ اس امت کے اندر ایک طبقہ ہوگا ایک جماعت ہوگی اس پر اللہ کی مدد ہوگی اللہ کی نصرت ہوگی عادل کا عدل اس کو نہیں مٹا پائے گا ظالم کا ظلم اس کو ختم نہیں کر پائے گا ساری دنیا جانتی ہے یہ طبقہ کون ہے یہ طبقہ چیتڑا اٹھانے اڑانے والا طبقہ ہے یہ طبقہ اپنے وجود کو مٹانے والا طبقہ ہے یہ طبقہ امریکہ کے ناک میں دم کرنے والا طبقہ ہے یہ طبقہ مسجد اقسا کو آزاد کرنے والا طبقہ ہے یہ طبقہ طبقہ بابری مسجد کی فکر کرنے والا طبقہ ہے یہ طبقہ عالم اسلام کے مسلمانوں کو ستانے پر ان کے وجود کو دہلانے والا طبقہ ہے یہ طبقہ قیصر و کسرا کے کنگنوں کو ہلانے والا طبقہ ہے ساری دنیا جانتی ہے آخا نے جب اس طبقے کا نام لیا کہ یہ طبقہ وہ ہے کہ اس پر اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت ہمیشہ رہے گی ظالم کا ظلم اس کو نہیں مٹا پائے گا عادل کا عدل اس کو ختم نہیں کر پائے گا اور فرمایا قیامت تک یہ طبقہ یہودیوں کو ستاتا رہے گا نصارہ کو ستاتا رہے گا کون طبقہ ہے کیا دیوبند کا فارغ امریکہ سے لڑ رہا ہے کیا بریلی کا فارغ عرس و قوالی کرنے والا کیا بیت المقدس کی فکر کر رہا ہے چلہ لگانے والا سال لگانے والا برا نہ مانے میں قاسمی ہوں قاسمیت کا نام لے رہا ہوں میں پکا دیوبندی ہوں دیوبند کی گستاخی کو میں برداشت نہیں کر سکتا میرے ماں باپ کی گستاخی کو برداشت کر لوں گا میں نام لے رہا ہوں تعصب کا چشمہ نکال کر ہدایت کی بھیک مانگ کر آپ جو ہے حق کے راستے کو طلب کرے کہ کون آج ان سے برسر پیکار ہے کون ان کو للکار رہا ہے کون ان کے ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنا رہا ہے کون ان کے تابوتوں کے اندر سڑی لاشوں کو امریکہ کو واپس اللہ کے لیے بتاؤ مر کر اللہ کو جواب دینا ہے عرس کرنے والے قوالی کرنے والے چلوں میں جانے والے سال لگانے والے دیوبند سے افتا کی سند لینے والے دارلوم ندوت العلماء سے ندوی کی سند لینے والے سہارنپور مظاہر سے مظاہری کی سند لینے والے دارالسلام امرآباد سے عمری کی سند لینے والے سبیل الرشاد سے رشادی کون ہے وہ طبقہ مجھے بتاؤ نظر میڈیا تو دیکھتے ہو تم تم دیکھتے ہو کون امریکہ کے ناک میں دم کیا ہوا ہے امریکہ نے کن کے خلاف ڈالروں کا بیس لاکھ ڈالر کا دو کروڑ ڈالر کا انعام قاسم نانوتوی کے شاگردوں پر امام محمد رضا خان کے شاگردوں پر حضرت جی انعام الحسن رحمت اللہ علیہ کی جماعتوں پر یا سبیل الرشاد کے فارغین پر یا عرس و قوالی کرنے والوں پر یا توحید جماعت پر کون جماعت ہے کہ جس پر وقت کا امریکہ وقت کا فرعون وقت کا دجال انعام دے رکھا ہے یہی سے اندازہ لگا دو کون سی وہ جماعت ہے وہ کون سی پارٹی ہے جس پر اللہ کی مدد جب آپ نے اس پارٹی کا تذکرہ کیا دنیا والے دہشت گرد کہیں دنیا والے ٹیلرسٹ کہیں دنیا والے اور ان کو چور کہیں اچکا کہیں یہ تو میڈیا کی دین ہے میڈیا نے ذہن کے اندر یہ بات بنا دی ورنہ امریکہ نے ناکاساکی پر جو بمباری کی آج بھی اس کے زہر کی وجہ سے معذور اولاد پیدا ہو رہی ہے امریکہ آج جس جماعت کو ٹیلرسٹ کہتا ہے دہشت گرد کہتا ہے جب سے وہ پیدا ہوئی جماعت اب تک اگر مان لیا جائے کہ اس کی کاروائی تقریبی کاروائی ہے غلط اس کے کام ہیں تب بھی اس نے صرف ایک کام جو کیا ناگا ساگی پر ہیرو شیما پر اس نے جو بمباری کی تھی اس نے جو وہاں پر دہشت گردی کا نمونہ دیا آج تک اس کی مثال نہیں ملتی جائے افغانستان میں کیا کر رہا ہے عراق میں کیا کر رہا ہے لبنان میں کیا کر رہا ہے سوڈان میں کیا کر رہا ہے ابو غریب جیل کے اندر کیا کر رہا ہے گوانتا نامو بے جیل کے اندر کیا کر رہا ہے ان کارناموں کے خط نظر صرف اس کی دہشت گردی کے لیے یہی ایک بات کا کون اس سے برسر پیکار ہے کون امریکہ سے لڑ رہا ہے تبلیغی جماعت دیوبندی جماعت بریلی جماعت خانخواہوں میں رہنے والے عرص کرنے والے قوالی کرنے والے قاسمی برادری ندوی برادری مظاہری برادری اور کون سی برادری ہے بتائیے نبی نے نام نہیں لیا لیکن نبی نے اس جماعت کی نشاندہی کی فرمایا لا تزال طائفت من امتی منصوری علی الحق کہ ایک امت میری امت میں جماعت ایک طبقہ ہے جس پر اللہ کی مدد اللہ کی نصرت شامل حال ہے کلم کھلا نظر آ رہے ہیں کون ہندوستان کے فوجیوں کو چنے چبانے پر مجبور کر رہے ہیں کون کون تین مجاہدوں کی شکل میں آ کر سینکڑوں فوجیوں سے مقابلہ کر رہے ہیں کون ہیں جو امریکہ کی لاشوں کو سڑی گلی تابوت کے اندر بند کر کر نو سال ہو کر آج وہ اقرار کر رہا ہے کہ ہم ان کے مقابلے میں رک نہیں سکتے بھاگنے کی راستے دیکھ رہا ہے تحسب ہوں جمیا وخلوب ہوں میرے اللہ نے کہا آج یہ بھیک مانگ رہا ہے آؤ رشیا تم مدد کرو آؤ برطانیہ تم مدد کرو لگتا یہ ہے کہ یہ ناٹو کی فوج ہمارے مجاہدین اور مسلم ممالک پر حملہ کر رہی ہے تحسب ہم جمیا قرآن کہتا ہے کہ تم ایک جسم سمجھتے ہو وہ قلوب ہم شکتا ان کے دلوں میں اختراق ہے اب ان کے دلوں کے اندر دراڑ پڑ چکی ہے وہ کہتے ہیں ہم امریکہ کے مفاد کے لیے اپنے فوجی کو کیوں ماریں ان کے تابوت ہم کیوں واپس لیں ہر آئے دن ذلت ہر آئے دن پسپائی کون وقت کے یہود کو للکارنے والا کون وقت کے دجال کو للکارنے والا کون وقت کے فرعون کو للکارنے والا مساجد کے ممبروں کے اندر چیلنج دینے والے خطبہ یا جماعتوں میں نکل کر بھائیوں و دوستوں کہنے والے یا عرص قوالی کہہ کر عشق رسول کا جام پلانے والے اللہ کے لیے مجھے بتاؤ یہ جماعت جس کا اشارہ آپ نے فرمایا لا طائفت من امتی آج نو سال کس افغانستان کی سرزمین پر واحد کی کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی پورا ناٹو فوج کا قبضہ بارہ تیرہ ممالک کے افواج کس پر لگے ہوئے ہیں پھر کہاں وہاں اسلامی مملکت چل رہی ہے پھر کیسے وہاں اسلامی قانون نافذ ہے پھر کیسے وہاں شریعت ریڈیو چلتی ہے پھر کیسے تین تین مجاہدین ان کے ہزاروں جم کفیر کے اندر جا کر ایک جو ہے فساد مپا کرتے ہیں ایک بابیلا مچا کرتے ہیں ان کے دلوں میں روپ ڈالتے ہیں آخا کہہ سکتے تھے آخا نے ایک ایک چیز کی خبر دی آخا نے ایک ایک فرق کی خبر دی آخا نے ایک ایک جماعت کی خبر دی قیل لہو من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے وہ ناجی فرقہ کہہ دیتے جھگڑا ختم ہو جاتا کہتے تھے دیوبندی تو ہم دیوبند میں شامل ہو جاتے کہہ دیتے بریلوی ہم بریلوی بن جاتے کہتے تھے تبلیغی ہم تبلیغی بن جاتے کہتے تھے کوئی اور عربی اجمی یا ایشیا کا ایران کا فرقہ ہم شامل ہو جاتے تھے اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اربوں کھربوں کروڑوں اور زمین و آسمان سے بھر کر آپ کے احسانات ہم پر ہیں ایک احسان ہمیں یہ بھی کر دیتے کہ وہ جماعت کون سی ہے وہ فرقہ کون سا ہے جو جنت میں جانے والا نہیں بتا سکتے تھے جب آپ نے نہیں بتایا آپ کے باپ کو کیا حق ہے کسی جماعت کے پیشوا کو کیا حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ صرف یہ راستہ اللہ کا راستہ ہے جب نبی نے نہیں بتا سکتے تھے امام مہدی کو بتایا حضرت عیسیٰ کو بتایا دجال کو بتایا مسجد کے میناروں کو بتایا مسجد کے رنگ و روغن کو بتایا عورت کی چولی اور لہنگے کو بتایا عورت کے سر کے چونڈے کو بتایا کیا میرے آقا کی زبان گونگی ہو جاتی اگر کہتے جماعتوں کو لے کر بیٹا ہے مسلمان تحریکوں کو لے کر بیٹا ہے جھنڈوں کو لے کر بیٹھا ہے میں دیوبندی دیوبند ہی جو ہے فی سبیل اللہ کل ہا آیت کیا پڑھتے ہیں کل ہی سبیلی ادو الا کا راستہ ہے نبی نہیں بتا سکتے تھے اگر نبی نے نہیں بتایا نبی نے کسی چیز کو عام کیا اور امت اس کو متعین کر لیتی ہے تو یہ بدت ہے نبی نے درود کو عام کیا آپ تاکی کی حالت میں چلتے پڑیے بیٹھتے پڑیے لیٹتے پڑیے سواری میں پڑیے مسافرت میں پڑیے مقیم ہو کر پڑیے مرد پڑھے عورت پڑھے عام کیا نہیں کیا اب بریلیوں کو بدتی کیوں کہتے ہیں نبی نے جس درود کو عام کیا بریلیوں نے اس درود کو خاص کیا جمعہ کے بعد ان کو کیا حق تھا کس کے باپ نے ان کو حق دیا کہ جمعہ کی نماز کے بعد اس درود کو وہ خاص کریں ابھی درود پڑھنا برا کیا کہتے ہیں وہ یہود کی تعریف کر دے عیسائیوں کی تعریف کر یہی تو کہتے ہیں یا نبی سلام علیہ کا یا رسول کیا غلطی ہے اس میں نبی پر سلام نبی پر درود فجر کے بعد درود جمعہ کے بعد درود اثر کے بعد بعد جگہ تو نبی نے جس چیز کو عام کیا کہ کسی وقت بھی تم پڑھ سکتے ہو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے تو نبی نے جس چیز کو عام کیا امت اس چیز کو خاص نہیں کر سکتی محدود نہیں کر سکتی امت اس کو نما نبی نے مسافحے کو عام کیا معانقے کو عام کیا کہ مسلمان ایک دوسرے مسلمان کو ملے سلام اللہ کے لیے شریعت کا مزاج سمجھو اللہ کے لیے دین کا مزاج سمجھو دین کا مزاج سمجھو ارے وہ گھوڑا جو آنکھ پر پٹی باندھتا ہے نکالو اس پٹی کو زمانہ ہائی ٹیک ہو چکا ہے زمانہ ماڈرن ہو چکا ہے آج کا منافق ماڈرن ہے نبی کے زمانے میں منافق وہ تھا جو دوہری چال چلتا تھا ویزا لق الدین آمنو آلو آمنا مسجد میں ہوتا کہتا میں مومن ویزا خلو الا شیاتی نہیں کالو انام آ اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتا تو کہتا میں وہ صرف ایک جھوٹ کہتا نبی کے زمانے کا منافق مسجد میں ہوتا تو مسجد والا اور شیطان کے پجاریوں کے ساتھ ہوتا تو کہتا میں شیطان کا مجاری آج کا زمانہ ہائی ٹیک زمانہ اب جو منافق آ رہا ہے ہائی ٹیک زمانے کا ڈیجیٹل منافق ہے سال یہ داڑھی رکھ کر اماما رکھ کر پیشانی پر نماز کا گھٹا رکھ کر منافقت کر رہا یہ ڈیجیٹل ہائی ٹیک زمانے کا منافق ہے یہ ایسا جھوٹا مکار ایار مسجد میں سجدہ مارتا ہے سبحان ربی العلہ میرے رب کی ذات پاک ہے اور وہاں عورت کی غلامی سے دامن نہیں چھڑا تھا ایک نمبر کا جورو کا یہ ڈیجیٹل منافق ہے جورو کا غلام یہ کتا دنیا کا ڈیجیٹل وہ ایک جھوٹ بول کر منافق ہو گیا قرآن میں صرف ون ٹو کر دیا ددین آ منو کالو آ منا مومنوں کے ساتھ ہوتے تو کہتے ہم مومن ویزا خلو الا شیاتی اور جب جاتے اپنے شیاتین کے پاس پالو انام کم ہم تمہارا ایک ہی جھوٹ تھا اس زمانے کا منافق اور آج جورو کے پاس جائے جورو کا غلام اولاد کے پاس جائے اس کا پاخانہ منہ چاٹنے والا اور شادی کی محفل کے اندر جائے ایک نمبر کا نسل حرامی مال اور دولت کے پاس جائے تو دنیا کا کتا اور سیاسی کتوں کے پاس جائے زندہ باد باد یہ ڈیجیٹل منافق ابھی حال کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جو ہے سابق کاؤنسلر جو یہاں ہمارے علاق مسجد کا افتتاح کیا انہوں نے آندھرا پردیش کے اندر مسجد سیاسی اکھاڑا نہیں مسجد کانگریس جنتا پارٹی کا نشانی نہیں مسجد المساجد للہ فلا تدعو ددر اللہ احدا مسجد اللہ کے لیے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہ لو مسجد پاک ہے انم نا نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عام ہی کہ آج کے بعد کوئی کافر کوئی مشرق میرے اللہ کے گھر کے اندر قدم نہ رکھے یہ مسجد ہے کھیل کھلواڑا مسجد کا ادھاٹن ایک جوکر صاحب نے کیا ریبن کو کاٹ کر کسی شراب خانے کے افتتاح کی طرح کسی جبے خانے کی یہ ڈیجیٹل منافق ممبر پر بیٹھے گا محراب پر بیٹھے گا تب دین کی باتیں شریعت کی باتیں اور جب کمار سامی آیا جب فلاں جو ہے پارٹی کے لوگ آئے تو ان کے ساتھ مل کر ربن کاٹا جا رہا ہے اخباروں میں تصویر یہ کسی سنیما گھر کا افتتاح نہیں کسی شراب خانے کا افتتاح نہیں کسی جمعے خانے کا افتتاح نہیں ہم اگر کہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ کسی عالم کو نہیں بخشتا یہ عالم کی بات نہیں یہ دین و اسلام کے ساتھ شریعت کے ساتھ مذاق کی بات ہے مسجد کا افتتاح ربن کاٹ کر مسجد کے افتتاح میں کی کمار سامی مسجد کے افتتاح کے اندر پارٹیوں کا نام مسجد کے اندر اندر غیر مسلم مشرق ناپاس کیا مقصد ہے بتائیے مجھے اللہ کے لیے مسجدیں بچی ہوئی تھی سیاست کا اکھاڑا بچنے سے یہ ہائی ٹیک منافق ہے یہ ڈیجیٹل منافق ہے اس زمانے میں منافق صرف دو ہی کام یا تو ایمان یا تو شیطان اب جہاں جس رنگ میں جائے گا اس رنگ کے اندر رنگ جائے گا چڑھتی سورج کی پوجا کرے گا عورت کا حیض و نفاس چاٹے گا اولاد کا پیشاب کا خانہ کھائے گا دنیا میں جائے گا مال و دولت کو رام اور گنیش سمجھ کر پوجا کرے گا سیاسی میدان کے اندر جائے گا زندہ باد باد یہاں کرے کہا تھا جب اس نے دعائے قنوت پڑا تھا اور وطر پڑا تھا تیسری رکعت کو توڑ کر اس نے کہا تھا وہ نخل وہ میں اب اے اللہ تیرے نافرمان کا چہرہ ہم نہیں دیکھیں گے پوچھو جا کر وہ ونتروں کو می اب کا ترجمہ کیا ہے ترجمہ اگر گہرائی میں جاؤ بے نمازی عورت سے صحبت بھی کرنا جائز نہیں ہے اس کی گہرائی میں اگر جائیں گے آپ بے پردہ عورت کو اس سے قربت کرنا جائز نہیں آپ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر جب آپ نے مطر کی نماز پڑھی تھی آپ تھے آپ کا خدا تھا اس درمیان نہ کوئی زندہ باد مرد آباد تھا نہ کوئی گنیش تھا نہ رام تھا نہ سیتا تھی نہ آپ کی اولاد تھی نہ آپ کی بیوی تھی آپ اللہ سے کہہ رہے وہ نہ خلا کے معنی کیا چھوڑنے کے بیوی خلا لیتی ہے شوہر کو چھوڑ دیتی ہے وہ نخ اے اللہ ہم خلا لیتے ہیں وہ نہ رک ہم چھوڑتے ہیں دو مرتبہ کسے میب جرک اے اللہ جو جسے تو ناپسند پسند کرتا ہے ہم اس کو چھوڑتے ہیں ہم نے اس سے کھلا لے لیا یہ حرامی کتے جو اسلام کے دشمن جو مسلمان کے دشمن جو قرآن کو مٹانے والے جو ہندوتوا کی لہر جاری کرنے والے جو پیسہ لے کر مسلمانوں کا قتل عام مچانے والے اللہ نے حلال کی ہوئی جانوروں کو اللہ کے حلال کیے ہوئے جانوروں کو حرام کرنے والے ان کی پھول مالا ڈالی جائے ان کو مسجد میں ویلکم کیا جائے اے خدا یہ کیا نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے وہ نخ ہم کھلا لیتے ہیں کھلا لینے کے بعد بیوی شوہر سے مل سکتی ہے وہ نت رکو ہم چھوڑتے ہیں چھوڑنے کے بعد تھوکے ہوئے بلغم کو چاٹا جا سکتا ہے ہم نے کفر کو تھوک دیا ہم نے شرک کو تھوک دیا ہم نے کفار کو تھوک دیا ہم نے مشرقین کو تھوک دیا ہم نے بے پردگی کو تھوپ دیا ہم نے داڑھی منڈوں کو تھوک دیا اور پھر گلے لگا رہے ہو وہ ناؤ ونت رکو مئی اب جرک اے اللہ تیرے نافرمان کی ہمارے دلوں میں بغض ہے عداوت ہے محمد الرسول اللہ والذین ولدی اشداء علی الکفار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں کفار پر سخت ہیں علی الکفار جو اللہ کی نافرمانیوں اسے دیکھ کر دل میں گھٹن پیدا ہوتی ہے طبیعت میں غصہ پیدا ہوتا ہے برائی کو دیکھ کر طبیعت گڑے نہیں اور داڑی مڑوں کو دیکھ کر بے پردہ عورت کو دیکھ کر ٹی وی کو دیکھ کر بے قراری نہ ہو یہ ایمان کی علامت نہیں رحماؤ بینہم آپس میں رحم کرنے والے اور آپس میں کرم کرنے والے میں یار کر رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کروڑوں اربوں خربوں احسانات آپ کے ایک احسان کا بدلہ دور کی بات پیشاب کا ایک قطرے کا حق پوری امت مل کر ادا نہیں کر سکتی آپ نے میدان بدر کے اندر پسینے کا جو قطرہ نکالا اس وقت پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حق ادا نہیں کر سکتی نہ مسجد میں آئے تو حسن بصری اور بازار میں جائے ایک نمبر کا لوفر اس زمانے میں منافق دو ہی کام اب گھر گھر کے اندر ماڈرن ہائی ٹیک ڈیجیٹل منافق ملیں گے آپ کو نام کے مسلمان فجر میں دیکھو کتنے آتے ہیں زہر میں دیکھو عشاء میں دیکھو برسات ہو جائے دیکھو چہروں کو دیکھو لیوا ان کے سب چیزیں صحیح تھیں چہرے پر داڑھی تھی جسم پر جبا تھا پیشانی پر گھٹا تھا سر پر امامہ تھا سب اول کے مسلی تھے اور نبی کی مجلسوں میں آنے والے تھے صرف ایک کام انہوں نے کیا کہ وہ ادھر جاتے ادھر کے ہوتے ادھر جاتے ادھر کے ہوتے ان کو کہہ دیا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کہ اے کم وقت یہود اس جو ہے جہنم کے مقام پر نہیں جائے گا عیسائی نہیں جائے گا مشرق بلکہ نہیں جائے گا تو وہاں پر جائے گا ایک منافقت کر کر گرکٹ رنگ کم بدلتا ہے آج کا ہائی ٹیک ڈیجیٹل منافق اس سے زیادہ رنگ بدلتا ہے اس سے زیادہ اس کے رنگ ہیں مسجد میں کچھ اور رنگ دکان میں کچھ اور رنگ آفس میں کچھ اور رنگ جب منافقوں نے ایک منافقت کی اور ان کو وہ وعید سنائی گئی کہ جہنم کے نچلے طبقے میں آج کے ہائی ٹیک زمانے کا ڈیجیٹل منافق اس کے لیے کیا اللہ تبارک تعالی مقام رکھے ہوں گے لگتا ہے وہ منافقین جو جہنم میں جائیں گے نچلے طبقے میں جائیں گے وہ پیشاب پاخانہ کریں گے وہ پیشاب پاخانہ جس کھڈے میں گرے گا آج کا ڈیجیٹل منافق اس کھڈے میں جائے گا انہوں نے صرف ایک کام کیا داڑھی تھی ان کی نماز تھی آج کے منافق میں نماز بھی نہیں آج کے منافق میں داڑھی نہیں آج کے منافق میں جھبا نہیں آج کے منافق کے اندر مسجد کی حاضری نہیں آج کے منافق میں سنتوں سب کچھ تھا ان منافقوں میں ویزا خلو الا شیاتی نہیں صرف ایک منافقت تھی ایک منافقت کر کر منافق ہو گئے اور ہزاروں منافقتیں کر کر بھی تم مسلمان رہو گے ہزاروں منافقتوں کے کھیل کھیل کر تم عاشق رسول رہو گے تم کہو گے یہ نبیوں والا طریقہ تم کہو گے کل آدی سبیلی ادو اللہ نبی نہیں کہہ سکتے تھے نبی نہیں بتا سکتے تھے نبیوں نے ہر چیز کو بتایا ہر فتنے کو بتایا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے خطاب کر کر فرمایا اے علی تیری محبت میں ایک طبقہ جہنم میں جائے گا اے علی تیری دشمنی میں ایک طبقہ جہنم میں جائے گا آج دیکھیے شیعہ جہنمی ہیں جنتی ہیں جہنمی کیوں حضرت علی کے بارے میں محبت اتنی کی اتنی کی کہ حضرت علی کا مقام بلند کر دیا نبی کا مقام گھٹا دیا اور شیعہ کتے کہتے ہیں کہ جبرائیل سے بھول ہو گئی کہ اللہ نے ان کو کہا تھا علی کے پاس وہی لے جانے کو بھول کر محمد اور رسول یہ طبقہ آپ نے کہا اس شیعہ کے بارے میں آپ نے نشاندہی کی کہ اے علی تیری محبت میں ایک طبقہ پیدا ہوگا جو جہنم میں جائے گا روافظ خارجی حضرت علی کے دشمن ہیں اس کو خوارجی فتنہ کہتے ہیں خوارجی فرقہ کہتے ہیں نے حضرت علی کو خطاب کر کر کیوں حضرت عثمان کو نہیں کہا کیوں آپ نے ابو بکر کو نہیں کہا کیوں آپ نے حضرت طلحہ کو حضرت زبیر کو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کیوں نہیں کیوں حضرت علی یہ ہو رہا تھا اللہ کی طرف سے آپ کو وہی آئی تھی ایک ایک فرقے کے بارے میں کہا اتنا بڑا اہم مسئلہ کہ جس مسئلے سے امت کے کروڑوں فرقے ختم ہو سکتے تھے لاکھوں اختلافات ختم ہو سکتے تھے کیوں آپ نے تبلیغی جماعت کا دیوبندی جماعت کا بریلی جماعت کا نام نہیں لیا میں نے آپ کو دستور یہ بتایا کہ شریعت متحرہ نے جس چیز کو عام کیا کامن کیا مسافہ کوئی وقت نہیں ہے ایک آدمی گھر سے حالت جنابت میں بھی نکلا اس پر غسل فرض تھا اب بیچاری کے پیشانی پر تھوڑا نہ لکھا ہوا کہ میں جنیبی ہوں میں ناپاک ہوں حالت جنابت میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کسی نے سلام کیا اس کو سلام کا جواب دینے کا حق ہے مسافہ کیا اب اسے ہاتھ چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں مسافہ کر سکتا ہے مسافے کو نبی نے عام کیا حدود بتائے کہ ٹھیک ہے عورت سے نہ ملے وہ چھوڑیے وہ پردے کی باتیں ہیں لیکن اس مسافح کو اگر کوئی نمازوں کے بعد متعین کر دے اب یہ بریلوی لوگ فجر کے بعد مسافہ کرتے ہیں اب یہ لوگ جمعہ کے بعد مسافہ کرتے ہیں اب یہ اثر کی نماز کے بعد کیوں ہم اس کو بدت کہتے ہیں کیا مسافہ گنا کیا مسافے کے بارے میں حدیث نہیں ہے کہ آخا نے فرمایا کہ جب دو مسلمان مسافہ کرتے ہیں تو ہاتھ کے چھٹنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو جھڑا دیتے تو اگر کوئی اس کو فجر کے بعد متعین کیا اگر کوئی اس کو جمعہ کے بعد متعین کیا اگر کوئی اس کو عید الفطر کے بعد عید الزحا کے بعد متعین کیا یہ بدت ہو گیا بھائی مسافہ کیسے بدت اس لیے کہ نبی نے اس کو عام کیا کامن کیا حتیٰ کہ جنوبی مرد ناپاک مرد اور جس پر غسل فرض ہے اس سے بھی مسافہ کیا جا سکتا ہے تو تمہارے باپ نے تم کو کیسے کہا کہ تم عید کے بعد مسافے کو مخصوص کر لو تم نماز کے بعد مخصوص کر لو ذکر کو عام کیا نبی نے تلاوت کو عام کیا نبی نے تاخراتوں کے اندر ہم نے اس کو متعین کر لیا نبی تاخراتوں کو میں متعین نہیں کیا رمضان کی تاخراتوں کے اندر نماز پڑھنا اجتماعی طور پر جماعت کے ساتھ تلاوت کرنا ذکر کرنا دعائیں کیوں بدت نبی نے اس کو عام کیا تمہارے باپ کو حق کیا تھا کہ نبی نے جس کو عام کیا تھا تم نے اسے تاخرات میں متعین کیوں کیا نبی نے جو عام کیا وہ عام ہے نبی نے جو خاص کیا وہ خاص ہے نبی نے فجر کی نماز کا وقت بتایا کہا کہ طلوع آفتاب تک نماز کا وقت رہتا ہے اب اگر کوئی نماز طلوع آفتاب کے بعد پڑھے تو نبی کے حکم کے خلاف ہے نبی نے جس چیز کو خاص کیا وہ خاص ہے نبی نے جس چیز کو عام کیا وہ عام ہے نبی کی خاص کردہ چیز کو عام کرنے کا امت کے کسی مفتی اور مفتی کے باپ کا اختیار نہیں ہے نبی نے نماز کو متعین کیا کہ صبح کی نماز صبح صادق سے لے کر سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تک ہے اب اگر کوئی آدمی زہر میں پڑھے مغرب میں پڑھے عام کر دیا تو اب وہ جو ہے بدت ہو گئی وہ خلاف سنت ہو گیا اللہ کے یہاں جوتے پڑیں گے نبی نے نوافل کو عید کی نماز کے وقت پڑھنے کو منع کیا عید کے میدان میں جائے بھائی نماز پڑھنا اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے نماز اچھی چیز ہے عید کے میدان میں گیا اللہ وقت پر کھڑا ہو گیا نبی نے کہا جوتا لے کر مارو اسے نبی نے اس وقت نماز نہیں پڑھی نبی نے جو کیا جس وقت کیا جیسے کیا وہ سنت ہے امت کے کسی حضرت جی کو امت کے کسی مفتی کو امت کے کسی خطیب کو بلکہ پیغمبر کو بھی اختیار نہیں کہ شریعت کے اندر رد و بدل کر سکے آخا گئے تھے ایک زوج متحرہ کے پاس زیادہ دیر رہ گئے دوسری زوجہ کے پاس گئے اب ان کے تعلق سے کچھ غلط فہمی پیدا کرنا تھا کہا کہ آخا آپ کے منہ سے کچھ ناک کچھ گوار بو آ رہی ہے بدبو تو نہیں کر سکتے یعنی وہ وہ پہلی والی خوشبو نہیں ہے آپ نے کیا استعمال کیا تھا آقا نے کہا کہ پہلی زوجا نے مجھے شہد ملا پانی پلایا تھا اچھا اس کے پینے سے خوشبو چلی جاتی ہے تو نبی نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا حرام نہیں کیا آپ حضرت ابو بکر صدیق کو نہیں کہا کہ دیکھو اب قیامت تک کے لیے امت پر شہد حرام ہے میں آلو کھایا کھجلی پیدا ہو گئی مچھلی کھایا مجھے لوز موشن پیدا ہو گئے تو مجھے حق ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی اب میں آلو کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا میں مچھلی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا یہی نبی نے کہا کہ اگر میں شہد کا استعمال کروں گا تو چونکہ میرے پاس ملائی فرشتے حضرت جبر علیہ سلاط وسلام آتے ہیں جاتے ہیں کہیں فرشتوں کو تکلیف نہ ہو آپ نے حلال حرام نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ ٹھیک ہے اگر اس سے خوشبو ختم ہو رہی ہے تو بات والی زندگی میں شہد استعمال نہیں کروں گا ابھی یہ کہہ کر مجلس کی گرمی ختم نہیں ہوئی تھی ابھی یہ کہہ کر آخا اپنے زوجہ متحرا کے حجرے سے نکل کر باہر نہیں گئے جبریل امین علیہ السلام اللہ کا حکم لے کر تشریف لائے اور کلام پاک کے انتیسویں پارے سور تحریم کی پہلی آیت یا النبی لیما تو ہر ریما اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال کیا آپ کون ہوتے ہیں حرام کرنے والے نبی سے کوئی بڑھ سکتا ہے حلال کرنے والا حرام کرنے والا غیر راستے کو اللہ کا راستہ بتانے والا غیر نبیوں کے طریقے کو نبیوں کا طریقہ بتانے والا کشتی نو بتانے والا یہی نجات کا راستہ یہی نجات کی سبیل بتانے والا کیا ہوگا اس کا انجام نبی کو اختیار نہیں دیا گیا نبی ہر چیز بیان کرنے والے آپ کہہ سکتے تھے فلاں فرقہ فلاں جماعت فلاں تحریک فلاں پارٹی آپ نے نہیں کہا آپ نے فرمایا ہی لہو من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سا فرقہ ہے کون سی جماعت ہے جو جہنم میں جانے سے بچے گی لے سکتے تھے نام ما عالما علیہ و اصحابی کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں بس یہ راستہ جنت کا راستہ بس یہ راستہ کامیابی کا راستہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جماعت کا نام لے سکتے تھے کسی تحریک کا نام لے سکتے تھے کسی فرقے کا نام لے سکتے تھے آپ نے نہیں لیا آپ کہیں گے لے لیتے امت کا مسئلہ ختم ہو جاتا لے لیتے جھگڑا ختم ہو جاتا یاد رکھیے ایک بات ایک ہمارے علماء نے مشائف نے فرمایا علماؤ اختلاف و امتی رہما میری امت کا جو اختلاف ہے میری امت کا جو جھگڑا ہے وہ میری امت کے لیے باعث رحمت ہے جڑے رہو تبلیغ جماعت سے جڑے رہو دیوبند جماعت سے جڑے رہو بریلی جماعت سے جڑے رہو کسی توحید جماعت سے جڑے رہو اہل حدیث کی پارٹی سے لیکن یاد رکھو کوئی پارٹی کوئی مجدد کوئی شہید اور کوئی فرق معیار حق نہیں ہے سوائے نبی اور نبی نے جن کو معیار حق بتایا نبی معیار حق عطی اللہ واتی رسول اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور فرمایا کہ میتی رسول فقط عطا اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی تو یہ اللہ نے نبی کو معیار بنایا کہ تم نبی کی زندگی پر چلو اب اگر صرف نبی کی زندگی ہو جاتی امت کے لیے مشکل ہو جاتی امت کے لیے بڑا جھمیلا ہو جاتا اس لیے نبی نے اپنی شان کو نبی نے اپنی زندگی کے عمل کو سوا لاکھ صحابہ میں تقسیم کر دیا فرمایا اصحابی کنجوم احتدئی تم اختدئی تم احتدئی تم کہ میرے پورے صحابہ سوا لاکھ صحابہ پورے کے پورے ہدایت یافتہ ہیں آسمان کے ستاروں کے مانند ہیں ان میں سے ایک کا طریقہ تم اپناؤ گے تم کامیاب ہو جاؤ گے اللہ نے اس امت کو وسط دی یہ آقا کا صدقہ کہ اللہ کے اللہ کے نبی یوں کہہ سکتے دیکھو خبردار میرے صحابہ کے طریقے پر نہ چلنا تم صرف میرے طریقے پر چلنا ارے سر پھوٹ جاتے خونا خونی ہو جاتی ایک مؤذن اذان دیتا وہ کہتا نہیں حضرت ابو محضورہ کی اذان نہیں دوسرا معذین اذان دیتا وہ کہتا حضرت بلال کی اذان نہیں وہ کہتا ابو محضورہ کی اذان صحیح وہ کہتا حضرت بلال کی اذان صحیح حضرت ابو محضورہ کو نبی نے اذان سکھائی تھی اور حضرت بلال کو اذان سکھائی تھی نے اذان اقامت کے کلمات کے اندر تنہا تنہا بھی کہا جمع جمع بھی کہا آپ مکہ مکرمہ گئے ہوں گے آپ مدین طیبہ گئے ہوں گے حیال الصلاح قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح یہ کہہ کر ایک ایک مرتبہ کہتے ہیں اور احناف کے یہاں دوہرا ہے حیال الصلاح الصلاح حیال حیال الفلاح حیال الفلاح نبی نے استع دی تم ابو محسورہ کے طریقے پر چلو تو نجات نبی نے وسط دی تم حضرت بلال کے طریقے پر چلو نبی نے وسط دی سینے پر ہاتھ باندھو نبی نے وسط دی ناف کے نیچے ہاتھ باندھو نبی نے وسط دی کان تک ہاتھ لے جاؤ نبی نے وسط دی موڈے اور کان کے بیچ تک ہاتھ لے جاؤ نبی نے وسط دی کہ موڈے تک ہاتھ لے جاؤ آپ سے تینوں عمل ثابت ہیں اگر نبی یہ کہتے کہ صرف تم میرے طریقے پر چلو آپ کے تو کئی طریقے ہیں کلام پاک انیس لہجوں میں نازل کیا گیا کیسے پتا لگے گا کہ ان انیس لہجوں میں یہی لہجہ جنتی لہجہ ہے یہی لہجہ نبی کا لہجہ ہے امت مسجد کو آنے سے پہلے خون کرابا ہو جاتا مسجد کی خالیم خون سے سرخ ہو جاتی یہ اللہ کے نبی کا احسان ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اصحابی میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں بے اقتدئی تم تم تمہاری نماز میرے صحابی کی کسی نماز سے مل جائے تمہاری نماز مکمل ہو گئی نبی نے احسان کیا ورنہ ایک ترازو لے کر آنا پڑے گا ایک میجرمنٹ جو ہے تولنے ناپنے کا آلہ لانا پڑے گا نبی موڈے سے کتنے انچ اوپر آپ نے ہاتھ اٹھایا نبی نے ہاتھ کا جو پھیلاؤ کیا وہ کتنے سینٹی میٹر تھا حرام ہو جائے گا میرے اللہ کی قسم اے نبی آپ کا ستیہ میں امت پر آپ نے احسان فرمایا کرم فرمایا کان تک لے جاؤ مونڈوں تک لے جاؤ بیس تک لے جاؤ کچھ صاحب ہاتھ باندھا پرفیکٹ اگر آپ نبی بتا دیتے یہ جو بمبئی ہے ناپ کہتے کہ بالکل اس سے لگ کر تمہارا ہاتھ ہونا چاہیے ایک سینٹی میٹر اوپر ہونا چاہیے ایک سینٹی میٹر نیچے ہمارے لیے مصیبت ہو جاتی نماز کو کھڑے ہوتے مغرب کی تین رکعت ختم ہو جاتی ہم ناپتے تولتے رہتے یہاں کرنا کی یہاں کرنا کی یہاں ماننا کی اب نبی نے کہا تمہارا ہاتھ باندھنا سوا لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو بھی ٹچ ہو گیا تمہاری نماز ہو گئی کتنا بڑا احسان فرمایا کتنا بڑا بعد لوگ کہیں گے کہ نبی نام لے لیتے کہہ دیتے کہ بھئی یہ دیوبندی فرقہ ہے یہ تبلیغی فرقہ ہے یہ مظاہری فرقہ ہے یہ فلاں ایک جماعت اس جماعت کے تعین کے ساتھ مجاہدوں کی جماعت جو امریکہ کے برسرے پیکار یہودیوں کو ناک چبانے پر مجبور اسرائیل کو پیشاب میں ڈبانے پر مجبور دنیا کے کسی کونے سے کسی مظلوم کی آ ہوتی ہے یہ جماعت کیا غرض ہے بتائیے مجھے ہندوستان کے اندر آ کر یہ ہندوستان کے پہیوں سے برسرے پیکار ہمارے مسلمان بھائیوں کو قید سے چھڑاؤ ان کا پر ظلم ختم کرو ان پر ستم ختم ختم کرو اور ان کی مسجدوں کو شہید کرنا بند کرو ان کی عورتوں کیا ضرورت ہے بتائیے مجھے المسلم للمسلم کل بنیان آپ نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے ایک عمارت کی اگر بنیاد کی اینٹ ہلائی جائے ساری بنیاد ساری عمارت شیک ہو جاتی ہے ایک جسم کی طرح ہے پیر میں کاٹا چپتا ہے آنکھ سے آنسو کا خطرہ نکلتا ہے منہ سے آہ نکلتی ہے اگر منہ سے پوچھو اے منہ کیا تجھے کاٹا چبا تھا اے آنکھ کیا تجھے کاٹا چبا تھا تیرے آنسو کیوں نکل رہے ہیں تیرے منہ سے آہ کیوں نکل رہی ہے تو منہ کہے گا آنکھ کہے گی اجی ہم ایک جسم ہیں یہ دنیا کے کسی چپے میں کسی مسلمان مار بہن کے آبرو لٹتی ہے اس جماعت کو تو آپ نے متعین فرمایا یہ مجاہدوں کا دستہ اس میں کوئی مسلک نہیں اس میں کوئی فرقہ نہیں اس میں کوئی تحریک نہیں اس میں کوئی جماعت نہیں مجاہد خود ایک فرقہ ہے یہ جنتی فرقہ ہے یہ شہدا کا فرقہ ہے ان پر خدا کو ناز ہے اس پر نبی کو فخر ہے نبی نے کہا اللہ مجھے زندگی دے اللہ مجھے موت دے اللہ مجھے زندگی دے اللہ مجھے موت دے تین مرتبہ فرمایا میں شہادت کو گلے لگاؤں گا جب کبھی خدا مجھے زندگی دے گا آپ نے فرمایا جنتی جنت میں جا کر کوئی حسرت باقی نہیں رہے گی اسے ہور ملے گی اسے غلوان ملیں گے اسے بہتی نہریں ملیں گی اسے محلات ملیں گے وفیحا ماتشتہی ماں تشتہی ہل انفس و تلز العین جو نفس چاہے گا جو اس کی آنکھ چاہے گی سب کچھ ملے گا لیکن شہید کو حسرت رہے گی شہید کہے گا اے اللہ شہادت میں جو مزہ تھا وہ جنت میں مزہ نہیں ہے مجھے دنیا میں بھیج میں شہادت کی لذت پانا چاہتا ہوں یہ وہ شہدا کا دستہ یہ وہ جو شہدا کی جماعت جو دنیا کے چپے چپے میں پھیل کر یہودیوں کو للکار رہی ہے آپ نے ان کا نام لیا آپ نے اس فرقے کی نشاندہی کی یہ نہیں کہا یہ لوگ سینے پر ہاتھ باندھنے والے یہ نہیں کہا یہ لوگ زور سے آمین بولنے والے یہ نہیں کہا آہستہ آمین بولنے والے یہ نہیں کہا آٹھ رکعت تراوی پڑھنے والے یہ نہیں کہا کہ بیس رکعت تراوی پڑھنے والے آپ نے فرمایا کہ یہ مجاہدوں کا دستہ ہے ان پر خدا کو ناز ہے جب ان کی روح نکلتی ہے فرشتے آپس میں لڑتے ہیں میں لوں گا تو لوں گا اس روح کو سعادت حاصل کرنے کے لیے فرشتے آسمان سے ٹوٹ پڑتے ہیں لاکھوں فرشتے کہتے ہیں میں اس روح کو لے کر اللہ کے پاس جاؤں گا اللہ آئیں گے فرشتوں کو الگ کریں گے فرشتوں کو پوچھیں گے اے فرشتوں کیا تم نے اس کے بدن کے اندر روح ڈالا تھا کیا تم اس کے بالک ہو کیا تم اس کے خالق ہو کیا تم اس کی زندگی اور موت کے پیدا کرنے والے ہو فرشتے کہیں گے نہیں پیدا میں نے کیا تھا آج میں روح کو ان کی لے کر آسمان پر جاؤں گا یہ وہ جماعت ہے اس کے لیے سر بلندی ہم اس کو جو ہے دانت دیں گے ہم اس کو سلام کریں گے ہم اس کو تحجد میں دعائیں کریں گے ہم اس کے لیے اپنی پل کے بچھائیں گے اگر کوئی یہ کام کرنے والا ہو اس کام کو چھوڑ کر دیوبندی مئی جنتی بریلوی مئی جنتی تب سوائے صاحب کرام کے نبی نے کسی کو معیار حق نہیں بنایا دیکھیے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں آپ کی قبر مبارک پر نازل فرمائے حضرت نے مسئلہ چٹکی میں حل کر دیا فرمایا کہ پیغمبر ہمارے لیے سورج کے مانند ہیں وہ ہدایت کا چراغ ہیں وہ ہدایت کا سورج ہے وہ لیکن سورج کو کوئی دیکھ سکتا ہے دیکھ سکتا ہے آنکھیں سے آنکھیں ملا کر نہیں دیکھ سکتا دنیا کے بارے میں قرآن نے بار بار کہا کہ کل سیرو فلر زمین میں پھرو دیکھو کہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھو اللہ کی عبرت کو حاصل کرو وہ بھی سکم افلا تب سیرون کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارے جانوں کے اندر ہم نے نشانیاں رکھی افلا یندرون عل البلی کئی فا خلی خط کیا وہ ان کو نہیں دیکھتے کیسا پیدا کیا گیا وہ عیل سوائی کئی فا روحیت وہ عل جبالی کئی فا نصیبت وہی لل اردی کئی فاصوتی حد زمین کو کیسے بچھایا گیا پہاڑوں کو کیسے قائم کیا گیا آسمان کو کیسے قائم کیا گیا فذکر انما انت مذکر نصیحت حاصل کرو اللہ کہتا ہے زمین سے آسمان سے چاند سے سورج سے نبی کیا تھے ہمارے لیے آسمان ہدایت کے سورج تھے اور سورج کو کوئی دیکھ سکتا ہے نہیں دیکھ سکتا تو جب سورج کو نہیں دیکھ سکتا تو سورج سے متصل اللہ نے فضا کو پیدا کیا اللہ نے ایک آب و ہوا کو پیدا کیا ایک جو ہے اللہ نے اوپر سورج کے متصل ایک ایسی جگہ کو پیدا کیا جو سورج کی گرمی کو سنبھال سکتی ہے سورج زمین کے قریب آ جائے ہم جی سکتے ہیں زمین باقی رہے گی زمین پگھل جائے گی اور اللہ نے سورج کے قریب جو ماحول بنایا سورج کے گرد اللہ نے جو فضا پیدا کی اللہ نے اس میں طاقت رکھی کہ سورج کی روشنی میں وہ ضبط ہو گیا سورج کی حرارت کو برداشت کرنے کا لائق بنا اس کو دیکھنا ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے لیکن سورج کے ارد گرد لاکھوں کلومیٹر کا جو دائرہ سورج کی روشنی سے منور ہے جو عین سورج کی طرح ہمیں نظر آتا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کی کرنوں سے ہم جو ہے استفادہ کرتے ہیں اس کی روشنی سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی نسل انسانی میں حضرات صحابہ کرام کو نبوت کے سورج کے سامنے فضا بنا کر لگا دیا مجھ میں میرے باپ میں آپ نے آپ کے باپ میں دیوبندی تبلیغی بریلوی کے باپ میں یہ طاقت نہیں تھی کہ نبوت کے زمانے میں پیدا ہو کر نبوت کی کرنوں کو برداشت کر سکے یہ صدیق کا کلیجا تھا یہ فاروق کا حوصلہ تھا یہ حنزلہ کی ہمت تھی کہ نبی کے زمانے میں خدا نے پیدا کیا اور سورج کی نبوت کی کرنوں کو انہوں نے برداشت کیا میں ہوتا آپ ہوتے ابو جہل ہوتے ابو لہب ہوتے عبداللہ ابن ابئی ابن سلول ہوتے اور عبداللہ ابن سبا ہوتے ادبا ہوتے شیبا ہوتے یہ خدا جانے اللہ نے ان کو پیدا کیا کہ نبی کی نور نبوت اور نبی کی سورج کی کرنے کے تاپ کو یہ برداشت کر سکے اور جس طریقے سے ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے کہ آپ دیکھیے شمائل ترمیزی امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے نبی کریم جناب محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو صحابہ بیان کرتے ہیں ہر صحابی کا بیان دوسرے صحابی سے جدا ہے نبی کے چہرے انور کے بارے میں کوئی کہتا ہے لمبا چہرہ کوئی کہتا ہے گول چہرہ کوئی ناک کی کوئی شکل کوئی آنکھوں کی بھائی چہرہ یہ اور دسیوں صحابہ دست دستیوں طریقے سے بیان کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے الزب اللہ سما اللہ کیا صحابہ منمانی کر رہے تھے کیا صحابی جھوٹ بول رہے تھے علماء نے بیان فرمایا کسی صحابی میں وہ طاقت نہیں تھی کہ نور نبوت اور نبوت کے چراغ اور نبوت کے سورج کو آنکھوں سے آنکھیں ملا کر دیکھے ہمت نہیں تھی وہ جب دیکھ لیا تو دیکھ لیا اور جو دیکھا اس کو انہوں نے حدیث میں بیان کر دیا وہ جلال تھا نور نبوت کا نبی کے چہرے پر وہ آب و تاب تھی وہ جلال جمال تھا صحابہ کرام برداشت نہیں کرے اس زمانے میں ویڈیو نہیں ایس ایم ایس نہیں اس زمانے کے اندر چاٹنگ نہیں اس زمانے میں بلو فلم نہیں اس زمانے میں سنیما نہیں اس زمانے کے اندر جو صحابہ جن سے اللہ راضی وہ اللہ سے راضی جو معیار حق ہیں نبی کے چہرے کو دیکھنے کی دیکھو اٹھاؤ شمائل ترمیزی میں نے شروع میں کہا تھا نا اللہ سے حق مانگ کر بیٹھو دودھ کا دودھ ہو جائے گا پانی کا پانی ہو جائے گا نبی کے صحابہ جن کو اللہ نے قیامت تک آنے والی نسل انسانی میں چن لیا ان کے اندر ہمت نہیں تھی شمائل ترمیزی اٹھاؤ نبی کی چال نبی کی ڈھال ہر ایک کو صحیح بیان کر رہے ہیں لیکن جب نبی کے چہرے کا بیان آتا ہے کوئی صحابی کچھ کوئی صحابی کچھ کیوں اس لیے کہ نبی کے چہرے کو دیکھنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عمر فاروق وہ جلال وہ آپ کے اندر جرت مندی اور وہ بہادری کہ جب کلام پاک کی آیت نازل ہوئی ان الدین یا یو آمنو آمن لاتر پاؤ فوق خسو نبی اے مومنو نبی کے سامنے تم اپنی آواز کو بلند نہ کرو حضرت عمر فاروق جن کی ایک آواز سے دریائے نیل کی تغیانی ختم ہوتی تھی جن کے قدم کے پنجوں کی جھنکار سے پہاڑ کا زلزلہ رک جاتا تھا جن کے راستے میں جانے سے شیطان اپنا راستہ موڑ لیتا تھا یہ عمر فاروق دربار علیہ وسلم میں بیٹھ کر ایسی دھیمی آواز سے بات کرتا ہے کہ نبی بار بار پوچھتے ہیں عمر کیا کہنا چاہتے ہو عرفا سو تک اپنے آواز کو تھوڑا بلند کرو کیا سمجھتے ہیں آپ آخا کے چہرے کو یہ صاحب ایسے ہی پیدا ہو گئے یہ سورج کے قریب جو فضا ہے اگر یہ زمین اللہ وہاں رکھتا اگر اللہ اطارت زحل مشتری کو رکھتا یہ پگھل کر ان ریزا ریزا ہو جاتا یہ ہمالیہ پہاڑ اللہ سورج کے قریب رکھتا سورج کے قریب جو فضا ہے اللہ نے اس میں اتنی طاقت دی ہے کہ وہ سورج کی حرارت سورج کی کرنیں اور سورج میں وہ اتنا مل جائے اور سورج اس میں اتنا مل جائے کہ اس روشنی کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ آج سورج نکلا ہے اس اس کو کے اندھیرے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ آج سورج بادلوں کے پیچھے چھپ گیا ہے سورج کو نہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہ میرا باپ دیکھ سکتا ہے صرف سورج کے ارد گرد جو فضا ہے اس فضا سے ہم فیصلہ لیتے ہیں تو نبی کی نور نبوت نبی کے جلال نبی کے جمال کو چودہ سو تیس سال بعد آج آ کر ہم کوئی جماعت بنا کر ہم کوئی تحریک بنا کر ہم کوئی جھنڈا بنا کر ہم کوئی امام بنا کر ہم کوئی پیشوا بنا کر یہ کہیں یہ نبیوں والا طریقہ بے وقوف دماغ خراب ہے صحابہ دیکھ نہیں سکے مچل گئے اور شمائل صحابہ جھوٹ نہیں کہتے حدیث پاک میں آتا ہے روایتیں دیکھیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے تعلق سے بیان فرمایا جس صحابی کو جو بات جس رات سے متعلق ملی اس صحابی نے دیانت داری کے ساتھ وہ رات بیان کی کسی نے کہا اکیسویں کسی نے کہا تیئیسویں تو کیا نبی جھوٹے تھے لازم اللہ تقبیر اللہ ایمان چلا جائے گا یا صحابہ کو کہنے میں غلطی ہوئی نہیں بلکہ صحابہ کرام نے نبی سے جو سنا وہ امت تک پہنچا دیا کوئی قیانت نہیں کی جب اس میں خیانت نہیں کی تو نبی کے چہرے میں کیوں اقوال صحابہ کے بدل گئے چہرہ یہ اور ہر جو ہے آپ کے چہرے کی شباہت کو بیان کرنے والے الگ الگ بیان کر رہے کیوں اس لیے کہ نبی کے چہرے کو دیکھنے کی تاپ صحابہ میں بھی نہیں تھی برداشت نہیں کرتے تھے وہ جلال وہ جمال وہ قوت میں نے کہا کہ سورج کے قریب جو پیزا ہے اللہ اگر اس پیزا کو اٹھا کر دنیا کے اوہت پہاڑ کو غارے ہرا کو اور اس زمین کو قریب کر دیں یہ پگھل کر ریزہ ریزہ ہو جائے گی اللہ نے سورج پیدا کیا تو سورج کے گرد ماحول کو اللہ نے پیدا کیا سورج اس میں زم ہو گیا وہ سورج میں مل گیا صحابہ نبی میں مل گئے نبی صحابہ میں مل گئے فضا کو دیکھنا سورج کو دیکھنا فضا کی گرمی سورج کی گرمی صحابہ کا انصاف نبی کا انصاف صحابہ کا معیار نبی کا معیار صحابہ کا طریقہ نبی کا طریقہ نہیں کر سکتے یہ حق دیا کائنات میں معیار حق کون ہے صرف صحابہ کرام ہیں صحابہ کرام کے علاوہ کوئی مجدد صحابہ کرام کے علاوہ کوئی مفسر اس سے پاک رحمت اللہ علیہ کہیں یہ میرا طریقہ نجات کا طریقہ گنجائش ہے کسی مسلمان کو کہ حضرت سے اختلاف کرے نبی اللہ نبی اور صحابہ کے علاوہ کوئی معیار حق نہیں ہے کوئی دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ یہی حق پر ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام شافی اتنے بڑے امام فقہ حنفی کو مدین کیا فقہ شافی کو مدون کیا اور کرنے کے بعد معذرت چاہی کہ اگر قرآن و حدیث میرے مسلک کے خلاف تمہیں مل جائے حالانکہ انہوں نے بھی قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالا میں انسان ہوں مجھ سے بھول ہو سکتی ہے مجھ سے خطا ہو سکتی ہے اتنے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ مجھ سے بھول ہو سکتی ہے اگر تم پاؤ میرے علاوہ کوئی قرآن اور حدیث کا طریقہ اس کو اپنانا اور میرے طریقے کو لات مار کر پھینک دینا آج کا امام آج کا کوئی مسلک کا بانی اور کسی جماعت کو چلانے والا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تابعی ہے انہوں نے صحابی کو دیکھا تابی کس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا نبی نے فرمایا آقا نے جس نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں رخصت ہوا وہ جنتی اور جس نے مجھے دیکھا ان کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں رخصت ہوا وہ بھی جنتی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تابعی ہیں انہوں نے آخری صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں وہ رخصت ہوئے وہ کہہ رہے ہیں صاحب تو کیا معلوم ہوا اللہ کا طریقہ قرآن نبی کا طریقہ حدیث صحابہ کرام کا عمل یہ تین چیزیں ہیں معیار حق یہ حق کا ترازو ہیں ان کے بارے میں کوئی بدگمانی کرنا اپنے ایمان کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے روافظ اور خوارج کتنا امت کے اندر ایمان سے اس لیے خارج ہے کہ صحابہ کرام پر وہ تنقید کرتا ہے علماء دیومن علماء اہل سنت والجماعت غیر مخلف اور نام نہاد اہل حدیث فرقے کو اس لیے حق پر نہیں مانتے کہ وہ صحابہ کرام کی تنقید کرتے ہیں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مجلس کی تین طلاقوں کو جو ہے مان لیا تو کہتے ہیں نہیں صاحب اب رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کا حضرت عمر کا مقابلہ کراتے ایک طرف نبی ایک طرف عمر فاروق یہ صحابہ کرام کو حق کا معیار نہ سمجھنا لیے علماء اہل سنت وال جمہور علماء نام نہاد غیر مقلد اہل حدیث کو ٹوٹتے کہ صحابہ کرام کو معیار حق نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں ہمارے جیسے انسان الیاز باللہ استغفر اللہ ہو ہی نہیں سکتا قیامت تک دنیا وہ سے پاک سے بھر جائے ابدال سے اختاب سے ابو حنیفہ سے شاہ ولی اللہ سے بھر جائے ایک صحابی کے پیر کے دھول کا مقابلہ نہیں ہو سکتا صحابہ کرام معیار حق ہیں صرف دنیا میں یہی ایک صحابہ کرام ہیں کہ جن کے طریقے پر چل کر ہم کہہ سکتے ہیں ہی سبیلی ادو الا یہ اللہ کا راستہ ہے یہ صحابی کا راستہ ہے ہم کہہ سکتے ہیں صحابہ کے طریقے کو یہ کشتی نو ہے ہم کہہ سکتے ہیں صحابہ کے طریقے کو یہ نجات کا راستہ ہے ہم کہہ سکتے ہیں صحابہ کے طریقے کو فی سبیل اللہ اس کے علاوہ اور مجدد اس کے علاوہ اور صلحہ اس کے علاوہ اور لوگوں کے طریقوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے کوئی ایسا نہیں جس کا طریقہ حرف آخر ہو آخری فیصلہ ہو قاسم نانت بھی رحمت اللہ علیہ دیوبند کے بانی دنیا والے دیوبندی یہ نہیں کہتے آپ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے دیوبندی علماء میں کئی مسلوں میں آپس میں اختلاف ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ برقدہ جماعت کے ساتھ تحجد پڑھنے کے قائل تھے آپ آپ اتاف کی حالت میں رمضان المبارک کے اخیر اشرے کے اندر جماعت کے ساتھ تحجد پڑا کرتے تھے لیکن دیومندی علماء اختلاف کرتے ہیں اگر میں شیخ الاسلام کا پجاری ہوں تو میں کہوں گا کہ شیخ الاسلام نے جو کہا وہ صحیح ہے جو کیا وہ صحیح ہے نہیں میں شیخ الاسلام کا پجاری نہیں میں دیومند کا پجاری نہیں میں صحابہ کرام کو معیار حق سمجھتا ہوں صحابہ کرام نے کیا کیا نبی نے آپ کو کیا بتایا آپ نے فرمایا کہ علی کمبی سنتی تم پر جیسے میرے طریقے پر چلنا ضروری ہے ایسے صحابہ کرام کے طریقے پر چلنا ضروری ہے یہی وہ صحابہ کرام ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ الاد یہ ہدایت یافتہ ہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ اگر آمنو بیمس لیما آمن تم بھی فقدح تدو تمہارا ایمان ان کے ایمان سے مل جائے تمہاری نماز ان کے نماز سے مل جائے تمہارا حج ان کے حج سے مل جائے تمہارا روزہ ان کے روزے سے مل جائے تمہاری زکات ان کے زکات سے مل جائے کہ فقد تدو تو اللہ نے کہا کہ تم کامیاب ہو گئے صرف دنیا میں کون معیار حق ہیں اللہ اللہ کے رسول قرآن حدیث اور اس کو بیان کرنے والے صحابہ نبی میئر اور نبی نے جن کو کہا میں امام لیکن میں جس کو امام بنا وہ بھی امام ہے سمجھ گئے آپ آپ کا آفیسر ہے وہ کہیں چھٹی پر جاتا ہے لیکن آپ کو اس کی ذمہ داری دے کر جاتا ہے تو آپ بھی ذمہ دار بن گئے ہیں آپ بھی اس کے والی اور متولی اور حاکم بن گئے ہیں بادشاہ دوسرے ملک کو گیا اپنی جگہ کسی کو بٹھا کر گیا اس کی ذمہ داری بھی وہی ہے تو نبی معیار حق اور نبی نے جن کو معیار حق بتایا وہ بھی معیار حق اب میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا یہ جو جتنی تحریکیں اور جتنی جماعتیں ہیں جیسے تبلیغی جماعت ہے دیوبندی جماعت ہے اور اسلامی جماعت ہے فلاں جماعت ہے فلاں جماعت ہے فلاں جماعت ہے ان میں ہم کیا کر سکتے ہیں آج کے اس پر فتن دور میں آج کے اس پر قطر زمانے میں گلی گلی فتنا مسجدوں میں پتنا ربن کٹ رہا ہے ڈھیر چمار آ رہا ہے ویڈیو گرافی ہو رہی ہے اور امام ایک جو ہے خطیب بیان کیا ہیلی کاپٹر آئی کمار سامی کی پوری مسجد بھیڑ کو دیکھنے چلی گئی شریعت کا کھلواڑا مسجد کا کھلواڑا نماز کا کھلواڑا ڈاکو ڈاکو کے شکل میں آتا تھا منافق منافق کے شکل میں آتا تھا نبی کے زمانے میں معلوم تھا عبداللہ ابن عبید سلول این پارٹی منافقوں کی جماعت اللہ کے اللہ نے اللہ کے نبی کو ان کی پوری فہرست دے دی تھی ان کے نام دے دیے تھے ان کے پتے دے دیے تھے لیکن آج گھر گھر کے اندر ایک منافق ہے ایک عبداللہ ابن سبا ہے ایک عبداللہ ابن عبید نے سلول ہے ایک ادبا ہے ایک شیبہ ہے بڑا پرفتن زبانہ اور بغیر تحریک بغیر جماعت میں جڑے بھی کامیاب نہیں ہو سکتے آج اگر کوئی کہے کہ صاحب حضرت بڑا اچھا بیان تھا ہم قرآن کو لے لیں گے حدیث کو لے لیں گے صحابہ کو لے لیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے بھاڑ میں جانے دو ان جماعتوں کو ایسا بھی نہیں ہو سکتا جماعت ہوگا نبی نے فرمایا ید اللہ عل الجما اللہ کی مدد اللہ کی نصرت جماعت کے ساتھ ہے اب سوال اتنا تو یہاں تک آ چکے ہیں کہ جماعت لازم ہے صحابہ کرام کی بھی جماعت تھی معیار حق صرف صحابہ کرام پر ختم ہو گیا تابعین بھی معیار حق نہیں ہے معیار جن کو دیکھ کر ہم اپنی منزل پہچان سکتے ہیں اللہ کی کتاب نبی کی حدیث اور سوالات صحابہ اس کے علاوہ کسی کو ہم معیار حق نہیں بنا سکتے کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ آخری فیصلہ ہے حضرت شیخ الاسلام آخری ہیں حضرت غوث پاک آخری ہیں حضرت نظام الدین اولیا آخری ہیں حضرت فرید الدین گن شکر آخری ہیں مولانا قاسم نانوتوی آخری ہیں اشرف علی تھانوی مولانا الیاس صاحب یہ نہیں کہہ سکتے یہ ایمان ہے ہمارا اب ایمان ہے تو کرے تو کیا کرے مرے تو کیا مرے اب کون سی جماعت کو پکڑے کون سی تحریک کو پکڑے دیکھے جو کام کرنا ہو اللہ کی مرضی سے کرے اللہ کے اشارے سے کرے منمانی نہ کرے خواہشات کی تباہ نہ کرے میں نے بتایا تھا حضرت موسا علیہ السلام وسلام سلام کے پیٹ میں درد ہوا تھا موسا علیہ السلام کو اللہ نے وہی بھیجی جائیے فلاں جنگل کے اندر فلاں درخت کا جڑی بوٹی کھائیے تو گئے آپ نے جڑی بوٹی کھائی اللہ کے فضل و کرم سے شفا ہو گئی اور دوسری مرتبہ جب حضرت موسا علیہ سلاۃ وسلام کو پیٹ کا درد ہوا تو آپ کو وہ حکم یاد آ گیا کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ پُن جنگل میں پناہ جہاڑ کے اندر پناہ جڑی بوٹی کھانے سے پیٹ کا درد دور ہوتا ہے آپ گئے اس جڑی بوٹی کا استعمال کیا لیکن پیٹ کا درد اور بڑھ گیا لوٹ پوٹ کرنے لگے جان کنی کی عالم آ گئی کیا فرق تھا اسی حکم پر چلے تھے اسی راستے پر چلے تھے پیغمبر اپنی مرضیات پر چلتے ہیں نبی اپنی مرضیات پر چلتے ہیں اللہ کا حکم نہیں ہوتا اللہ کا اشارہ نہیں ہوتا جو چیز پہلی مرتبہ شفا تھی وہی چیز دوسری مرتبہ موت کا سبب بن جاتی ہے علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اے اللہ میں نے کیا خلاف کیا آپ نے جس درخت پر جانے کا حکم دیا جو پتا کھانے کا حکم دیا جتنا کھانے کا حکم دیا اتنا ہی تو میں نے کھایا تھا لیکن پہلی مرتبہ شفا اب موت کے منہ میں چلا گیا اللہ نے بتایا موسا پہلی مرتبہ میرے حکم سے گئے تھے اور دوسری مرتبہ اپنی مرضی سے گئے تھے مرضیات پر چلنے کا یہی انجام ہوتا ہے لوگوں بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ سے ہدایت مانگو اللہ سے سراط مستقیم مانگو ہم نہ کسی جماعت کے مخالف ہیں خاص طور سے بعض تبلیغی احباب واویلا مچا رہے ہیں کہ صاحب مولانا تبلیغی جماعت کے خلاف کہہ دیا اس ممبر رسول پر میں بتاؤں میں آپ کو اپنے بچے کو چلے کے لیے بھیج رہا ہوں میں اسی ہفتے اگر میں جماعت تبلیغ کا مخالف ہوتا اگر وہ کہتا تو میں اس کو دو آپشن دیتا یا گھر سے نکل کر چلا جا یا تبلیغی جماعت کے چلے سے باز آ کر گھر میں بیٹھ جا ہم نہ الیاسی لشکر کے مخالف ہیں نہ جماعت تبلیغ کے فوائد کے مخالف ہیں لیکن جب کوئی تحریک اور کوئی جماعت جاہلوں کا امبار اس میں آ جاتا ہے جہالت کے جرسوم اور جہالت کے وائرس اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں ایک سائٹ کو خالی چھوڑ دیا جائے زہریلے پودے اس کے اندر اگاتے ہیں یہ تبلیغی جماعت اس نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں افراد کے لیے یہ ہدایت کا پلیٹ فارم بنی ہے ہم اس کے گواہ ہیں اس پلیٹ فارم سے ہزاروں لوگ منزلوں کو پائے ہیں نمازی بنے ہیں داڑیاں انہوں نے رکھے ہیں لیکن یاد رکھیے گا کہ عقیدے کی غلطی کے ساتھ کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہم بریلویوں کو اس لیے مشرق کہتے ہیں کہ بریلوی حب رسول کرتے ہیں بریلوی محبت رسول کرتے ہیں بریلوی عشق رسول کا ڈھڈورا پیٹتے ہیں لیکن ان کا عقیدہ غلط ہے اسی طریقے سے آج کے بعض تبلیغی احباب جو جماعتوں سے جڑے ہوئے ہیں کلام پاک کی وہ آیتیں جو جہاد کے لیے اتری وہ تبلیغی جماعت پر فٹ کرتے ہیں اور تبلیغی جماعت کو نبی کا راستہ بتاتے ہیں تبلیغی جماعت کو حاضی ہی سبھی بتاتے ہیں تبلیغی جماعت کو کن تو خیر امتن بتاتے ہیں یہ وہ عقائد کی غلطی ہے کہ اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا میں اس کی وضاحت کروں گا بہرحال ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے ناطے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر وہ رحم کا معاملہ کیا ہے کرم کا معاملہ کیا ہے کہ دیکھو کہ یہ دنیا ہے کسی جماعت میں لگے رہے کسی تحریک میں لگے رہے اور کسی پارٹی سے وابستہ ہو فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا اور قیامت کا دن بڑا نازک معاملہ ہوگا لوگوں یہ نہ تبلیغی سمجھے مولانا الیاس صاحب کام آئیں گے دیوبندی یہ نہ سمجھے قاسم نانوت بھی کام آئیں گے بریلوی یہ نہ سمجھے کہ مجھے جو ہے امام احمد رضا خان کام آئیں گے گیارہویں بارہویں کرنے والا یہ نہ سمجھے مجھے غوث سے پاک کام آئیں گے وہ دن وہ ہوگا یوم یفر المرو مینا کی وہ امی ہی وابی وہ صاحبتی ہی ولی ہر ایک الگ الگ ہوگا مجھے میری جورو کام نہیں آئے گی میری اولاد کام نہیں آئے گی میرے ماں باپ کام نہیں آئیں گے میرا شیخ کام نہیں آئے گا میرا استاد کام نہیں آئے گا میں ہوں گا میرا خدا ہوگا میں ہوں گا میرا نام اعمال ہوگا مسلمانوں یہاں تم آتے ہو مجھے تم سے محبت ہے میں ہر چیز سے کمپرومائز کر سکتا ہوں میں باطل سے کبھی مصالحت نہیں کی میں نے ویب سائٹ کے اندر اوپر جملہ لکھ رکھا ہے کہ جس دن میں حق کا دامن چھوڑوں گا میری زندگی کا وہ آخری دن ہوگا اگر کوئی بات کڑوی لگے یہ نہ سمجھا کہ تحریک کے خلاف ہے جماعت کے خلاف ہے کسی مسلک کے خلاف ہے فلاں پارٹی پر حملہ ہے تم سے محبت ہے میں تمہاری قیامت بچانا چاہتا ہوں میں تجھے میں تمہیں جہنم سے بچانا چاہتا ہوں میں تمہیں عرض کا سایہ دلوانا چاہتا ہوں میں ہزاروں مسجدوں سے ذلت کے ساتھ نکلوایا گیا لیکن باطل سے میں نے مصالحت نہیں کی میں نے جو ہے جھوٹے کمیٹیوں سے مصالحت نہیں کی قیامت ہوگا ہم ہوں گے آپ ہوں گے پیغمبر ہوگا خدا کا دربار ہوگا اس دن پتا لگے گا ورنہ اس دنیا میں ہر کوئی اپنے آپ کو کہے گا میں سچا ہوں میں جھوٹا نہیں ہوں دیکھ لیجئے میں بھی کہہ رہا ہوں قیامت میں پتا لگے گا میں آپ کو وہ طریقہ بتانے جا رہا ہوں کیا آپ چاہیں گے کہ جب آپ کا نام اعمال آپ کو دیا جائے پیغمبر آپ کے ساتھ ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے ساتھ ہوں آپ کا نام اعمال دامے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا میں آپ کو وہ عمل بتاؤں گا کہ پل سرات پر آپ چلے اور نبی آپ کو سہارا دیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ قیامت کی گرمی ہوگی حیران کن پریشانی ہوگی سورج ایک نیزے کے قریب ہوگا آدمی ایک ایک قطرے پانی کے لیے تڑپے گا کیا نبی کے ساتھ آپ اپنا حشر چاہیں گے کیا نبی کے ساتھ پلسرات پر چلنا چاہیں گے کیا نبی کے حوض کوثر کے جام پینا چاہیں گے کیا جب آپ کے نام اعمال آپ کو دیا جا رہا ہو کیا یہ چاہیں گے کہ نبی آپ کے ساتھ ہوں اور نبی ساتھ ہوں اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ہمارے عمل کو دیکھے بغیر نبی کے صدقے میں ہمارے نام اعمال کو سیدھے ہاتھ میں دیکھے گا یہ محبت تھی کہ ہم نبی کے خزانوں میں سے دو سیکنڈ کا عمل ہے جس کو صبح میں کرنا ہے اور شام میں کرنا ہے اس دو سیکنڈ کے عمل سے آخرت کا اتنا بڑا خزانہ لے کر ہم اگلی آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں بتانا یہ ہے اگر ہم عیسا موسا کا قصہ ہم دنیا امریکہ یہود کا قصہ کہہ کر گھنٹہ سوا گھنٹہ پاس کر سکتے تھے نہیں دل میں ہمدردی ہے آپ کی قربانی کا احساس ہے ہم جانتے ہیں کتنوں نے کارخانے بند کیے کتنوں نے ہزاروں کا نقصان کیا ہمیں معلوم ہے ہمارے ایک ایک جملے کا ایک ایک بول کا خدا کے یہاں پکڑ ہے یہ ہمدردی نہیں تو اور کیا ہم آپ کو وہ خزانہ جو زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی دو سیکنڈ کا خزانہ جسے بچہ بڑا بوڑھا جسے تتلا اور جسے فسی زبان بولنے والا دو منٹ ایک جو ہے لمحے کے اندر اس عمل کو کر کر نبی کے ساتھ حشر میں رہ سکتا ہے فل سراط میں رہ سکتا ہے یہ ہمدردی کیا محبت کی دلیل نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حق دکھائے حق پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ ہمیں باطل کو باطل دکھائے اور باطل سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ اگلی جمعہ ایک چھوٹا سا وہ عمل جس عمل کے سطح میں آپ میدان محشر میں نبی کے ساتھ حشر فرمائیں گے اور صحیح حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے انشاءاللہ اس عمل کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے اللہ تبارک تعالی ہمیں حق پر چلنے حق پر بننے کی توفیق نصیب فرمائے آمین الحمد للہ رب العالمین